نبی نے تلوار لی تو میری ہر ماں بہن اماں محفوظ ہو گئی ہم نے تلوار چھوڑی تو ہر بیٹی بے حرمت بے عزت ہو گئی اور تلوار نہیں چھوڑیں گے اور دہشت گرد کہتے ہو کہو جب جان جائے گی تب بھی اسلحہ سینے پر رکھا ہوا ہوگا حدیث میں آتا ہے جس نے تلوار اٹھائی اس نے رب سے بیعت کر لی ہے